حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں صدقہ جاریہ وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے کہ سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تین